ابو احوس نے سماق سے انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دوسری نماز تاخیر سے پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ترپن